ایک صحافی نے اسلام آباد کے صحافی نے کہا میں برطانیہ گیا بورڈ لگا ہوا تھا کہ ثقافتی شو جس میں پاکستان کی لڑکیاں ناچیں کہا میرے ہوش اڑ گئے پاکستان پوری پوری ٹرینیں لاشوں کی بھری ہوئی یہاں آئی تھی اس ملک کے جس کا جھنڈا مولانا شبیر احمد عثمانی نے پتا نہیں کن آرزوؤں کے ساتھ لہرایا تھا مولانا ظفر احمد عثمانی نے کن آرزوؤں کے ساتھ ڈھاکہ میں پرچم کشائی کی تھی پاکستان جس کا نام سن کے کشمیریوں کے دل کی دھڑکن یوں تیز ہو جاتی ہے جس طرح کسی کو اپنی محبوبہ کا نام سن کے ہو جاتی ہو پاکستان آپ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی کسی غیرت مند مسلمان سے بات کرے وہ کہتے ہیں کہ تم ایک غیور ملک کے رہنے والے ہو جہاں کے علماء جاندار ہیں جہاں کے دینی ادارے شاندار ہیں کہاں پاکستان کی لڑکیاں ناچ رہی کہا میں اندر گیا معلومات لی لڑکیاں پھر رہی ہیں ڈانس کر رہی ہیں ننگے جسم میں حیران ہو گیا میں نے جا کے پتا کیا کہ یہ کیا تماشا ہے پتا چلا کہ ان کا نگران ایک سکھ میں اس سردار سے ملا جا کے میں نے کہا سردار جی تم کہاں کے رہنے والے ہو سکھ کہنے لگا میں رہنے والا ہوں انڈیا کا میں نے کہا پھر انڈین لڑکیاں لاتے یہ پاکستانی کہاں سے لائے ہو کہنے لگا میں سال میں تین بار پاکستان جاتا ہوں میرے پاس میں اعلان لکھ کے لگواتا ہوں کہ مجھے لڑکیاں چاہیے جن کو میں نے جسم فروشی کے لیے لانا ہے جن کو میں نے ناچنے کے لیے لانا ہے کہا تین تین سو لڑکیوں کی لائنیں لگ جاتی میں رات اور دن طرح طرح کے انٹرویو اور جائزے لیتا ہوں ان کے جسموں کی پیمائش کرتا ہوں اور پھر ان میں سے چند کو منتخب کر کے لاتا ہوں لوگوں بتاؤ یہ کس کی بیٹیاں ہیں پنڈی اسلام آباد والوں بتاؤ ایک سکھ کو کیا ہمت ہوئی اما عائشہ اما فاطمہ کی بیٹیوں کو یہاں سے لے جا کے وہاں نچایا جا رہا ہے کیا یہ مدرسے کی پڑی ہوئی ہے تم نے اسکولوں میں حیات سکھایا ہوتا کاش تم نے کانچوں کے اندر بچیوں کے دوپٹے کی حفاظت کی ہوتی آج ایک سکھ کس طرح سے آ کر میری بہنوں کو تو نہ لے جاتا ہوں ہماری بیٹیوں کو تو نہ لے جاتا ہوں اس سکھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس کے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کی بے حیائی پہ کوئی پابندی نہیں ہے پابندی ہے تو ان بہنوں کے محافظوں پر ہے